چوتھی عورت پر عذاب کا سبب استحضا چوتھی عورت جس کو حضور افسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنابت اور حیض سے پاک صاف رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور لاپرواہی بلکہ استحضا کا معاملہ کرتی تھی غسل فرض میں تاخیر کی حد مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجا کر کے وضو کر لیں اور ہاتھ دھو کر سو جائیں اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح صادق ہونے پر جماعت میں اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نماز فجر با جماعت ادا ہو جائے اور اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر ادا کر لے یہ آخری درجہ ہے اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لیے یہ عذاب اور ببال ہے کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز سزا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے تیز سے سونے کی نحوست ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوس فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح سویرے ہوتا ہے رات کو اتنی دیر جاگنا جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور باعث عذاب ہے لہٰذا گناہ سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے ماہواری سے پاکی پر فوراً غسل کرے اسی طرح ماہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اسی وقت اگر کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ اکبر کہنے کا وقت مل جائے گا تو اس وقت نماز فرض ہو جائے گی اس لیے اس کا اس وقت یہ حکم ہے کہ فوراً جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھے اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریق اولا نماز فرض ہو جائے گی مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے اور باقی کی علامت موجود ہے تو وہ فوراً غسل کر کے نماز پڑھے لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لاپرواہی میں گزار دیتی ہیں چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات بغیر غسل کے ناپالکی کی حالت میں گزار دیں گی حالانکہ صبح صادق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے اسی لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں حضرات صحابیات کا آخری کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھے کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر چراغ جلا کر دیکھا کرتی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ تہارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے آج کل تو چراغ جلانے کی زحمت بھی نہیں ہے صرف بٹن دبانے کی دیر ہے جس میں کوئی وقت دقت نہیں ہے اس کے باوجود اس کے اندر لاپرواہی کرنے اور کئی کئی نمازیں ضائع کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے جو حضور افسد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے لہذا جنابت اور ماہواری کے معاملے میں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے اور عام حالت میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے عذاب کا سبب نماز کا افتہذ اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ نماز کا استضاء اور مذاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرواہی کرنا ہے اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا تقریباً یکساں حال ہے چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا اہتمام نہیں نہ لڑکوں اور نہ لڑکیوں میں اسی طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی اہتمام نہیں اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ کہ جس سے معلوم ہوتا ہے ان کی نظر میں نماز کی کوئی ضروری کام ہی نہیں حالانکہ شادی یا غمی کسی بھی موقع پر نماز چھوڑنا جائز نہیں آج کل کی تقریبات میں دیکھیے ان میں کسی طرح لڑکوں لڑکیوں مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہوتی ہیں اور ایسی تقریبات در حقیقت وبال ہیں اللہ تعالی بچائے آمین